I am Dr. Mehdi Hasan, Professor of Journalism, and we are discussing here the history of mass media in Pakistan, the working of mass media, its origin, development, its impact on society, and how society influenced the working of mass media. We have started discussion on it, and we have so far covered the working of newspapers and magazines, loudspeakers, audio cassettes, and radio broadcasts. That is working of uh, Radio Pakistan and other radio channels. Now we pass on to a very important medium of uh, communication or medium of information, which has influenced the science of information and communication اور art of communication, whatever you want to call it throughout the medium that medium is television television کا استعمال دنیا میں انیس سو پینتالیس میں سیکنڈ ورلڈ وار کے ختم ہونے کے بعد شروع ہوا تھا اگرچہ ٹیلی ویژن ایجاد ہو گیا تھا جرمنی میں فرانس میں اور انگلستان اور امریکہ میں انیس سو چھتیس میں علیحدہ علیحدہ ان چاروں ملکوں میں کچھ لوگ اس پہ کام کر رہے تھے اور وہ سب کامیاب تھے ٹیلی ویژن کی ایجاد میں لیکن دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے سیکنڈ ورلڈ وار کی وجہ سے اس پہ فردر پروگرس جو تھی وہ رک گئی تھی اور اس کا استعمال کمرشل لائنس پہ تجارتی سطح پہ استعمال جنگ کے بعد شروع ہوا پاکستان میں ٹیلی ویژن انیس سو چونسٹھ میں آیا لیکن انیس سو چونسٹھ میں ٹیلی ویژن آنے سے پہلے پاکستان کے لوگ خاص طور پہ شہروں کے لوگ ٹیلی ویژن سے متعارف ہو چکے تھے انیس سو باسٹھ میں نائنٹین سکسٹی ٹو میں فلپس کمپنی نے ایک نمائش میں پاکستان کے عوام کو ٹیلی ویژن سے متعارف کرا دیا تھا انہوں نے ٹیلی ویژن مانیٹرس کچھ لگا دیے تھے سیٹس لگا دیے تھے نمائش میں اور ایک چھوٹا سا اسٹوڈیو بنا کے کروڈ فارم میں اور کچھ لوکل پروگرام اور کچھ فلمیں جو وہ باہر سے بنی ہوئی فلمیں لے کے آئے تھے وہ لوگوں کو نمائش میں دکھاتے تھے اس طرح لوگ واقف ہو گئے تھے کہ ٹیلی ویژن کیا چیز ہے اس کے بعد انیس سو تریسٹھ میں ایک ٹرین چلائی فلپس کمپنی نے پشاور سے لے کے کراچی تک اور اس ٹرین کے مختلف کمپارٹمنٹس پہ ان کے چھت پہ ڈبوں کے ریل کے ٹیلی ویژن سیٹس انہوں نے نصب کیے تھے اور ریل کے ڈبوں میں ایک دو میں اسٹوڈیو بنائے تھے اپنے اور مختلف اسٹیشنوں پہ اس ٹرین کو روک کے ایک ایک دو دو دن کے لیے بعض جگہوں پہ زیادہ دن کے لیے وہ کچھ لوکل پروگرامس اسکٹس چھوٹے چھوٹے ڈرامے اور کچھ پہلے سے تیار شدہ فلمیں لوگوں کو دکھاتے تھے انیس سو تریسٹھ میں نائنٹین سکسٹی تھری میں ایوب خان نے ایک میٹنگ کی اپنے انفارمیشن سیکرٹری اور انڈسٹریز کے سیکرٹری کے ساتھ اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان میں ٹیلی ویژن کو متعارف کرایا جائے اس کے لیے بین الاقوامی کمپنیوں سے کہا گیا کہ وہ اپنی اپنے پلانس دیں اپنی فیزیبلٹی رپورٹ دیں اور ایک جاپانی company Nippon electric company N E C کو انہوں نے یہ ذمہ داری سونپ دی کہ وہ کراچی لاہور اور ڈھاکے میں ایکسپیریمنٹل بیسس پہ تجرباتی طور پہ ٹیلی ویژن کی براڈ کاسٹ شروع کریں تین مہینے کے لیے دیگر دو کمپنیاں اور جنہوں نے اپلائی کیا تھا ان میں فلپس بھی شامل تھی وہ کراچی میں تو تیار تھے ٹیلی ویژن لانچ کرنے کے لیے شروع کرنے کے لیے لیکن لاہور کے حوالے سے وہ ریلیکٹڈ تھے کیونکہ لاہور کوئی بہت بڑا انڈسٹریل بیس اس وقت تک نہیں تھا تو ان کا خیال تھا کہ کمرشل ٹیلی ویژن لاہور میں اتنا کامیاب نہیں ہوگا کراچی میں وہ تیار تھے ٹیلی ویژن شروع کرنے کے لیے لیکن ایوب خان اور ان کے مشیروں کا خیال یہ تھا کہ پہلے لاہور میں شروع ہونا چاہیے تاکہ جو علاقہ کمرشلی فیزیبل نہیں سمجھتی کمپنیاں جو شروع کریں گے ٹیلی ویژن ان کو فورس کیا جائے کہ وہ پہلے ایسے شہر میں شروع کریں جو ان کے خیال میں مناسب نہیں ہے چنانچہ جاپانی کمپنی نے یہ چیلنج ایکسپٹ کیا اور انہوں نے تین مہینے کے لیے لاہور میں ایک اسٹوڈیو قائم کیا لاہور کے جو ریڈیو اسٹیشن کی بلڈنگ ہے اس میں ایک شیڈ بنا کے چھوٹا سا ٹین کا اور وہاں پہ ایک television company N E C نے قائم کر کے اس سے ٹیلی ویژن کی براڈ کاسٹ شروع کی لاہور اس کے بعد پھر ڈھاکے میں اور کراچی میں اسٹیبلش ہو گیا جلد ہی لاہور کے بعد اور جب تین مہینے بعد یہ کامیاب ہوا تجربہ لاہور کا تو پھر حکومت نے اس کمپنی کے ٹیلی ویژن کارپوریشن کے نام سے جو قائم ہوئی تھی اس کے controlling share fifty one percent حکومت نے حاصل کر لیے اور اس طرح حکومت کی ملکیت میں ٹیلی ویژن پاکستان میں شروع ہوا چھبیس نومبر انیس سو چونسٹھ کو اس کا افتتاح جنرل ایوب خان نے کیا تھا لاہور کے اسٹیشن کا ٹیلی ویژن کو دنیا میں بہت اہم ذریعہ ابلاغ سمجھا جاتا ہے اس کی بہت سی وجوہ ہیں ایک تو یہ کہ television face to face communication کے سب سے زیادہ قریب ہے اور فیس ٹو فیس کمیونیکیشن یعنی براہ راست ابلاغ جو ہے اس کو سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ ابلاغ سمجھا جاتا ہے کیونکہ بولنے والے کی شکل بھی نظر آتی ہے بولنے والے کے اشارے بولنے والے کا ایکسپریشن اس کے کپڑے ہر چیز جن کو ہم پیرل میسیجز کہتے ہیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ان چیزوں کو پیرل میسیجز کہا جاتا ہے کمیونیکیشن میں جو مین میسج کو اصل جو پیغام ہے اس کو زیادہ مؤثر بنانے کے کام آتے ہیں یہ میسیجز تو ٹیلی ویژن کی براڈ کاسٹ جو ہیں وہ بالکل فیس ٹو فیس کمیونیکیشن کے مترادف ہیں سوائے اس فرق کے کہ فیس ٹو فیس کمیونیکیشن میں براہ راست ابلاغ میں بولنے والے کو پیغام دینے والے کو فیڈ بیک اسی وقت مل جاتا ہے مثلا اگر کوئی شخص تقریر کر رہا ہے کسی جلسے میں تو مجمع کا ریئیکشن دیکھ کے ان کا رد عمل دیکھ کے اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کی بات چیت کا کیا اثر ہو رہا ہے لوگوں پہ اس کی تقریر کس طرح ریسیو کر رہے ہیں لوگ اگر وہ خاموشی سے سن رہے ہیں دلچسپی سے سن رہے ہیں وقفے وقفے سے جو اچھی باتیں وہ کر رہا ہے اس پہ تالیاں بجا رہے ہیں یا نعرے لگا رہے ہیں تو یہ فیڈ بیک ہے اس بات کا کہ اس کی بات چیت پسند آ رہی ہے اور اس سے لوگ ایگری کر رہے ہیں جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اسی طرح اگر لوگ اونگ رہے ہوں اٹھ کے جا رہے ہوں آپس میں بات چیت کر رہے ہوں توجہ ان کی بہت زیادہ نہ ہو تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اس کی بات چیت مؤثر نہیں ہے اور لوگ اس میں دلچسپی نہیں لے رہے ہیں کلاس روم میں جب ٹیچر بات کرتا ہے تو طالب علم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی یا ہمیں بات سمجھ آ گئی ہے وہ سوال بھی کر سکتے ہیں اس کے جوابات ان کو ملتے ہیں یہ انسٹنٹ فیڈ بیک ہے جو لائیو کمیونیکیشن میں یا فیس ٹو فیس کمیونیکیشن میں براہ راست ابلاغ میں بہت آسانی سے مل جاتا ہے جب ہم ذرائع ابلاغ کی بات کرتے ہیں مختلف میڈیا استعمال کرتے ہیں ریڈیو استعمال کرتے ہیں ٹیلی ویژن استعمال کرتے ہیں فلم استعمال کرتے ہیں اخبار پرنٹ کتاب میگزین جو بھی ذریعہ ہم استعمال کریں گے اس میں ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے فیڈ بیک حاصل کرنے کے لیے یا تو ہم لوگوں کے رویے سے اندازہ لگاتے ہیں کہ کیا اثرات ہوئے ہیں پیغام کے جو کچھ پیغام میں کہا گیا تھا اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں لوگ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پیغام قبول کیا لوگوں نے اور اس کا اثر ہوا یا ریسرچ کی جاتی ہے سروے کیا جاتا ہے براہ راست لوگوں سے پوچھا جاتا ہے سروے میں کہ آپ نے فلا پروگرام دیکھا تھا اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اور اس طرح فیڈ بیک کلیکٹ کیا جاتا ہے ایڈورٹائزنگ ایجنسیز جب پیغام دیتی ہیں کسی بھی ذریعے سے پرنٹ سے فلم سے ریڈیو سے ویڈیو سے تو وہ بعد میں ایویلویشن کرتی ہیں اپنی کیمپین کی جس کو ایویلویٹو ریسرچ کہتے ہیں اس میں بھی دو طریقے رائج ہیں فیڈ بیک کلیکٹ کرنے کے ایک تو جو سیلز پروسیڈز ہیں کسی بھی پروڈکٹ کی جس کی کیمپین چلائی تھی ان کو کمپیئر کر لیں کیمپین سے پہلے کی اور کیمپین کے بعد کی تو جو فرق ہے آمدنی میں وہ اس کیمپین کا امپیکٹ ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کنزیومر سے اپنے ٹارگیٹ آڈینس سے براہ راست سوال کریں کہ آپ نے کھلا پروڈکٹ استعمال کی اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور آپ نے وہ پروڈکٹ اشتہار دیکھ کے سن کے یا پڑھ کے خریدنی شروع کی تھی یا آپ پہلے سے اس کو استعمال کر رہے تھے یہ فیڈ بیک کے طریقے ہیں اور کسی بھی کمیونیکیشن میں فیڈ بیک بہت اہم پارٹ ہے بغیر فیڈ بیک کے کمیونیکیشن کا پروسیس پورا نہیں ہوتا تو ٹیلی ویژن میں فیڈ بیک فوری نہیں ملتا ورنہ یہ میڈیم جو ہے یہ بالکل فیس ٹو فیس کمیونیکیشن کی طرح ہے خاص طور پہ ان پروگرامز کے لیے جو لائیو ٹیلی کاسٹ کیے جاتے ہیں کوئی میچ آپ براہ راست دیکھتے ہیں کوئی کانفرنس اس کی پروسیڈنگز آپ براہ راست دیکھتے ہیں جب آپ خبریں سنتے ہیں اس کے بلٹن دیکھتے ہیں تو جو اہم ایونٹس ہوئے ہیں ان کی آپ کو لائیو کوریج دکھائی جاتی ہے نیوز ریڈر صرف یہ بتاتا ہے کہ فلا جگہ یہ واقعہ ہوا اور اس کے بعد وہ واقعہ آپ کو براہ راست دکھا دیا جاتا ہے کہ کس طرح ہوا it is as good as the viewer is present on the spot ہم سیلف اور ہر سیلف جیسے وہ خود وہاں موجود ہے ناظر جو ہے ٹی وی کا وہ خود کھیل کے میدان میں ہے یا کانفرنس روم میں ہے یا کلاس روم میں ہے یا کہیں بھی جہاں کوئی بڑا واقعہ ہوا ہے وہاں موجود ہے یہ ایڈوانٹیج ٹیلی ویژن کا ہے ٹیلی ویژن کی ایجاد کے بعد اس کے بارے میں بھی اسی قسم کے خدشات کا اظہار کیا گیا تھا جن خدشات کا اظہار ریڈیو براڈ کاسٹنگ کے وقت کیا گیا تھا کہ اب اخبار کی اہمیت ختم ہو جائے گی اس کے بعد جب ٹیلی ویژن ایجاد ہوا تو یہ کہا گیا کہ اب شاید ریڈیو کی اہمیت ختم ہو جائے گی اخبار کی اہمیت کم ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ فلم اور تھیٹر کی اہمیت بھی کم ہو جائے گی کیونکہ ٹیلی ویژن فلم کے بہت قریب تر ہے اور اس کو یہ ایڈوانٹیج بھی حاصل ہے کہ فلم دیکھنے کے لیے تو گھر سے نکل کے پکچر ہاؤس تک جانا پڑتا ہے ٹکٹ خریدنا پڑتا ہے کنوینس کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ ٹیلی ویژن پہ آپ وہ سب کچھ ڈرامہ فلم ڈاکومنٹری وہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے دیکھتے ہیں اور کسی بھی حالت میں آپ لیٹ کے دیکھ سکتے ہیں آپ بستر میں بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں آپ گفتگو کرتے ہوئے لوگوں سے مہمانوں سے اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے کسی خاص اہتمام کی ضرورت نہیں ہوتی تو خیال یہ تھا ایکسپرٹس کا اور ریسرچرس کا کہ ٹیلی ویژن سے فلم کو دھچکا پہنچے گا اور ریڈیو براڈ کاسٹنگ اور اخبارات پہ بھی اثر پڑے گا جب ٹیلی ویژن انفارمیشن دینی شروع کرے گا اور خبروں کے فیڈ میں آئے گا تو اخبار کو اور ریڈیو کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان دونوں میڈیا پہ نگیٹو اثرات پڑیں گے ٹیلی ویژن کی ڈیولپمنٹ کے لیکن ایسا ہوا نہیں جس طرح ریڈیو براڈ کاسٹنگ کے بارے میں خیال تھا کہ وہ اخبار کو متاثر کرے گی لیکن اس نے کیا نہیں اخبار کی اپنی اہمیت برقرار ہے ریڈیو کے باوجود اخبار زیادہ پھلے پھولے ریڈیو کے بعد اور لوگوں نے اخبار پڑھنے نہیں چھوڑے اسی طرح ٹیلی ویژن کی ایجاد کے بعد ریڈیو کی اپنی اہمیت برقرار ہے میں نے آپ کو بہت تفصیل سے بتایا تھا کہ ریڈیو کا ڈیولپ سوسائٹیز میں کیا کیا استعمال ہوتا ہے اور کتنا زیادہ استعمال کرتے ہیں ریڈیو براڈ کاسٹ کو ڈیولپ سوسائٹیز کے ڈیولپڈ کنٹریز کے لوگ اور میں نے بتایا تھا آپ کو کہ امریکہ میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں ایک گھر کے حصے میں اگر ایوریج نکالی جائے تو ڈھائی ریڈیو سیٹ آتے ہیں کیونکہ ان کے دفتروں میں بھی ریڈیو ہیں ان کے کاروں میں بھی ریڈیو ہیں ان کے گھروں میں بھی ریڈیو ہیں اور مختلف مقاصد کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں کار کا ریڈیو دفتر کا ریڈیو اور گھر کا ریڈیو اسی طرح ٹیلی ویژن جب آیا تو وہ ریڈیو کی یا اخبار کی یا فلم کی اہمیت کو ختم نہیں کر سکا اس کے کیا ریزنس تھے اس پہ بھی ہم بات کریں گے اور فلم نے کس طرح مقابلہ کیا اس پہ ہم بات کریں گے جب ہم آپ سے فلموں کے بارے میں ڈسکشن کریں گے تو ٹیلی ویژن کی اہمیت بہت سے واقعات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ٹیلی ویژن کتنا اہم ذریعہ ابلاغ ہے بہت اہم میس میڈیم ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے جب بہت مختصر سا ایک سائیکلوجیکل وارفیئر کے بارے میں آپ کو بتایا تھا ایک اپنی ڈسکشن میں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ویتنام میں امریکہ کو شکست ہوئی تھی اور امریکہ ایک ملٹری سپر پاور تھا اور ایک چھوٹے سے غریب ملک سے جنگ تیرہ سال جنگ لڑنے کے بعد جب اس کو وہاں سے نکلنا پڑا تو انہوں نے ان کے ڈیفنس ڈپارٹمنٹ نے اس پہ ریسرچ کی تھی شکست کی وجوہات پہ اپنی یا ناکامی کی وجوہات پہ اور اس میں دیگر وجوہات کے علاوہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک بہت اہم رول ان کی شکست میں ٹیلی ویژن کی براڈ کاسٹ نے ادا کیا ہے اپنی اس ریسرچ میں انہوں نے ٹیلی ویژن کے اس امپیکٹ کو ایکسپلین کیا اور یہ بتایا کہ ٹیلی ویژن کے میدان جنگ میں ذریعہ ابلاغ کے طور پہ استعمال ہونے سے پہلے یا تو فلم کی شکل میں ٹیلی ویژن پہ کی کچھ کلپس دکھائی جاتی تھی خبروں میں یا ریڈیو پہ جنگ کا حال سنایا جاتا تھا یا اخبارات میں لوگ جنگ کی خبریں پڑھتے تھے اخبار میں جنگ کی خبریں پڑھتے وقت یا ریڈیو پہ سنتے وقت یا کوئی بھی چیز جنگ کی خبر نہ ہو کوئی بھی چیز آپ ریڈیو پہ سنیں یا کتاب میں پڑھیں یا اخبار میں پڑھیں تو ریڈر اور لسنر ریڈیو کا لسنر اور کتاب یا اخبار کا کسی بھی پرنٹ میڈیم کا ریڈر اس واقعے کی تصویر اپنے ذہن میں بنا لیتا ہے خود سے اور وہ مختلف لوگوں کے ذہن میں وہ تصویر مختلف ہو سکتی ہے لیکن جب ٹیلی ویژن نے لائیو ٹیلی کاسٹ دکھائی from the front direct telecast the the war front تو لوگوں نے اپنے گھروں میں اپنے بیڈ رومس میں اپنے لیونگ رومس میں ٹی وی اسکرین پہ اپنے عزیزوں کو دوستوں کو نیئر اینڈ ڈیئر ونس کو اپنی آنکھوں سے مرتے دیکھا اور وہ جو محاورہ ہے کہ آنکھوں دیکھی کانوں سنی سے زیادہ معتبر ہوتی ہے انگریزی میں ہم کہتے ہیں سینگ از بلیونگ تو اس کا امپیکٹ بہت نگیٹو ہوا امیرکن پبلک پہ اور انہوں نے اپنی حکومت کی ان پالیسیوں کی شدید مخالفت کی جس کے تحت وہ ویتنام میں جنگ لڑ رہے تھے اور پینٹاگون یعنی امریکہ کے ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کے کہنے کے مطابق اس مخالفت کی وجہ سے امریکہ کو ناکامی ہوئی ویتنام میں کیونکہ موجودہ وار فیئر جو ہے اسے جیتنے کے لیے کسی بھی ملک کے عوام کی کسی بھی قوم کی پوری حمایت وار ایفرٹس کی ضروری ہوتی ہے یہ امپیکٹ تھا جو نیگیٹو امپیکٹ ہے پوزیٹیو امپیکٹ بھی بہت سے ہو سکتے ہیں ہم اسپورٹس کے میدان میں ٹیلی ویژن کو بہت افیکٹولی پاکستان میں استعمال کر رہے ہیں بہت سے ریلیجس پروگرامس کے لیے بھی ٹیلی ویژن استعمال ہوتا ہے حج بھی ہر سال لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے لوگ اس طرح دیکھتے ہیں حج کو جیسے خود وہاں موجود ہیں اور باقی بھی پریس کانفرنس ہوتی ہے انٹرویو ہوتا ہے کوئی جلوس ہوتا ہے کوئی جلسہ ہوتا ہے جب بھی اسے آپ لائیو ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ عوام پہ دیکھنے والوں پہ اخبار کے مقابلے میں یا ریڈیو پہ سننے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتا ہے ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم یہ انیس سو ساٹھ میں شروع ہوئی تھی کیونکہ ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ اگر بہت دور سے کریں آپ اپنے ملک میں تو آپ کر سکتے ہیں کہ آپ موبائل یونٹ لے جا کے کسی بھی جگہ پہ وہاں سے آپ ٹیلی کاسٹ کر سکتے ہیں پروگرام کو اسی طرح اگر ایک اسٹیشن سے ایک شہر سے دوسرے شہر دکھانا ہے جس کا فاصلہ بہت زیادہ ہے تو آپ بیچ میں لنکس بنا سکتے ہیں پروگرام جوڑنے کے لیے یا بوسٹر لگا سکتے ہیں آپ ٹیلی ویژن کے پاکستان میں بہت سے بوسٹر بنائے گئے تھے لاہور کے بعد ساہیوال پہ بوسٹر پھر ساہیوال کے بعد شجا آباد پہ بوسٹر پھر اس کے بعد سکھر میں بوسٹر راول پنڈی کے لیے مری میں بوسٹر آزاد کشمیر میں بوسٹر بنایا گیا تو یہ تمام بوسٹرز جو ہیں یہ لنک کرتے ہیں ایک اسٹیشن کے پروگرام کو دوسرے علاقے کے لیے کیونکہ میں نے آپ کو یاد ہوگا آپ کو بتایا تھا کہ زمین گول ہونے کی وجہ سے ٹیلی ویژن کے سگنلز جو لائٹ ویوز پہ ٹریول کرتے ہیں ان میں زمین کا جو کرویچر ہے زمین گول ہونے کی وجہ سے وہ ایک خاص فاصلے کے بعد ہمیشہ رکاوٹ بن جاتا ہے ساؤنڈ ویوز اپنا راستہ تبدیل کر لیتی ہیں کوئی رکاوٹ آ جائے تو لائٹ ویوز کیونکہ اسٹریٹ لائن میں سفر کرتی ہیں اس لیے جو بھی فزیکل رکاوٹ آ جائے گی تو لائٹ ویوز وہاں سے نہیں گزر سکتی تو بہت اونچے بوسٹرز کی ضرورت ہوتی ہے لیکن انلمیٹڈ سائز کے ان لمیٹڈ ہائٹ کے بوسٹرز نہیں بنائے جا سکتے یا ایک بر اعظم کو دوسرے بر اعظم سے جوڑنے کے لیے ٹیلی کاسٹ کے لیے سمندر میں بوسٹر نہیں کنسٹرکٹ کیے جا سکتے یہ مسئلہ اس وقت حل ہوا جب سیٹلائٹ ایجاد ہوئے انیس سو ستاون میں نائنٹین ففٹی سیون میں سابق سوویت یونین نے روس نے اپنا پہلا سیٹلائٹ جس کا نام سپوٹنک تھا آپ نے پڑھا ہوگا تاریخ میں وہ کامیابی سے فضا میں پہنچایا تھا خلا میں In the early hours of October the 4th, 1957, the Soviet Union launched Sputnik 1, the first man-made space satellite. satellite's aluminium body had a diameter of 58 centimetres and weighed 70 kilograms. Sputnik had two transmitters and four antennae. اس کے بعد پھر یہ پاسبل ہو گیا کہ سیٹلائٹس کو بطور ایک بہت اونچے بوسٹر کے استعمال کیا جائے چنانچہ کمیونیکیشن سیٹلائٹ وجود میں آئے اور زمین کے اسٹیشن سے ان کو پروگرام فیڈ کر کے ان کو بطور ایک بوسٹر کے استعمال کر کے بہت بڑے ایریے کو کور کیا جا سکتا ہے تو آج کل جو انٹرنیشنل کمیونیکیشن ہے جو ساری دنیا کے ممالک ایک سو تیس ایک سو چالیس ملک مختلف ملکوں کی براڈ کاسٹ دیکھتے ہیں ٹیلی کاسٹ دیکھتے ہیں یا آپ موبائل ٹیلی فون استعمال کرتے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک کے لیے دوسرے بر اعظم کے لیے یہ سب کام سیٹلائٹ سے ہوتا ہے کمیونیکیشن سیٹلائٹس کرتے ہیں ان کو فیڈ کر دیا جاتا ہے پروگرام اور وہاں سے پھر وہ آسانی کے ساتھ میسج جو ہے وہ ریسیو کیا جا سکتا ہے کسی دوسرے ملک یا دوسرے بر اعظم میں تو پاکستان ٹیلی ویژن بھی آج کل پہلے اس کو ایک اسٹیشن کو دوسرے اسٹیشن سے جوڑنے کے لیے نیشنل ہک اپ کے لیے کہ ایک پروگرام جو لاہور سے ہو رہا ہے وہ کراچی میں بھی دیکھا جائے وہ کوئٹے میں بھی دیکھا جائے وہ اسلام آباد راول پنڈی میں بھی دیکھا جائے پشاور میں بھی دیکھا جائے اس کے لیے پہلے انہوں نے مختلف جگہوں پہ مائکرو ویو کے اپنے بوسٹر لگائے تھے اب Pakistan television satellite communication کے ذریعے سے نہ صرف پورے ملک کو کور کرتا ہے بلکہ دنیا کے ساٹھ سے زائد ملکوں میں پاکستان ٹیلی ویژن کی براڈ کاسٹ دیکھی جا سکتی ہیں جو مختلف بر اعظموں میں واقع ہیں جب انیس سو چونسٹھ میں ٹیلی ویژن شروع ہوا تھا تو اس کے لیے ایک جنرل گائیڈ لائن تجویز کی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ خیال رکھنا چاہیے ٹیلی ویژن کے پروگرام بنانے والوں کو اس کے پروڈیوسرس کو پلانرس کو پالیسی بنانے والوں کو کہ یہ ایک فیملی میڈیم ہے جس میں سارے گھر کے افراد اکٹھے بیٹھ کے اس کو دیکھیں گے لہذا پروگرام پروڈیوس کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کلچرلی اور سوشلی اس انداز کے پروگرام ہوں کہ ساری فیملی اکٹھے بیٹھ کے اس کو دیکھ سکے اور بچوں کے سامنے بزرگوں کو امبیرسمنٹ نہ ہو شرمندگی نہ ہو یا بچے انیزی محسوس نہ کریں بزرگوں کی موجودگی میں کسی پروگرام کو دیکھتے ہوئے لہذا پروگرام بناتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے یہ پہلی ہدایت تھی باقی ہدایات میں یہ شامل تھا جو آج تک فالو کی جاتی ہیں کہ پاکستان ایک ملٹی کلچرل ملک ہے جس میں مختلف علاقوں کے کلچر مختلف ہیں اس میں مختلف مذاہب کے لوگ بھی رہتے ہیں اگرچہ مسلمان غالب اکثریت میں ہیں لیکن دوسرے مذہب کے لوگ بھی یہاں موجود ہیں مسلک لوگوں کے مختلف ہیں عقیدے مختلف ہیں لہذا پروگرام ٹیلی کاسٹ کرتے وقت پروگرام بناتے وقت پروڈیوس کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو کسی کلچر کو نیچا دکھانے کی کوشش نہ کی جائے کسی مذہب کو کسی مسلک کو کسی عقیدے کو ڈاؤن گریڈ کرنے کی کوشش نہ کی جائے یعنی تعصب نہ پھیلایا جائے پروگرام تعصب پہ مبنی نہیں ہونے چاہیے اس کے ساتھ یہ ہدایت بھی تھی کہ کسی قسم کی ریشل لنگوسٹک یا ایتھنک ڈسکریمنیشن بھی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک ذات دوسری ذات سے یا ایک نسل دوسری نسل سے بڑھیا ہے یا ایک علاقے کے لوگ دوسرے علاقے کے لوگ سے زیادہ اچھے ہیں اسی طرح جینڈر ڈسکریمنیشن کا بھی کہا گیا کہ عورت اور مرد کے درمیان تفاوت نہ قائم کیا جائے اور ڈسکریمنیشن نہ کی جائے بلکہ پروگرام اس قسم کے ہونے چاہیے جس سے یہ شکایت نہ پیدا ہو کسی جینڈر کو کہ ہمیں دوسرے سے کم تر بنا کے پیش کیا گیا ہے تو یہ تمام ہدایات جو تھیں یہ ایک آؤٹ لائن کے طور پہ ٹیلی ویژن کے کارکردازان کو اور پالیسی سازوں کو مہیا کر دی گئی تھیں اور علاوہ ان ہدایات کے جو مختلف حکومتیں وقتاً فوقتاً جاری کرتی رہتی ہیں اپنی پالیسی کے مطابق عموماً ان ہدایات پہ ٹیلی ویژن کے پروڈیوسرز نے اور ٹیلی ویژن کے پالیسی ساز آرگنس نے باقاعدگی کے ساتھ کام کیا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ٹیلی ویژن ایک فیملی چینل ہے اور اس کے پروگرام ایسے نہیں ہیں جن کو سینسر کرنے کی ضرورت پڑے یا جن پہ کسی قسم کی پابندی لگانے کی ضرورت پڑے یہاں میں ایک بات آپ کو اور بتاتا چلوں ٹیلی ویژن کے حوالے سے کہ پاکستان میں ٹیلی ویژن جب انٹروڈیوس ہوا تو اس کے لیے جو ورک فورس ملی جو لوگ کام کرنے کے لیے تلاش کیے گئے اور جنہوں نے ٹیلی ویژن شروع کیا ان کی اکثریت ریڈیو پاکستان سے آئی تھی جن کو براڈ کاسٹنگ کا تجربہ تھا اور کیونکہ ایک آپ سسٹر آرگنائزیشن کہہ سکتے ہیں یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں بہت قریب ہیں ایک دوسرے کے دوسری وجہ یہ تھی کہ پاکستان میں کسی کو ٹیلی ویژن کا تجربہ اس کے شروع ہونے سے پہلے نہیں تھا کوئی تربیت بھی نہیں تھی لہذا ریڈیو کے جو تجربے کار لوگ تھے وہ میسر آئے ٹیلی ویژن کو اپنے براڈ کاسٹنگ ایکسپیرئنس کی وجہ سے اور جیسا میں نے ریڈیو پہ ڈسکشن کے دوران آپ کو بتایا تھا کہ ریڈیو کے اچھے آرٹسٹ وائس آرٹسٹ کہلاتے ہیں تو ٹیلی ویژن کو بھی براڈ کاسٹنگ کے حوالے سے جب انہوں نے دیکھا تو اس میں بھی زیادہ اسٹریس جو تھا وہ وائس کنٹرول پہ اور وائس آرٹسٹ ہونے پہ تھا باقی ڈراموں کے حوالے سے جو لوگ میسر آئے جو ورکرز ملے جو آرٹسٹ ملے وہ وہ تھے جو تھیٹر میں کام کر چکے تھے کیونکہ تھیٹر کافی پرانی انسٹیٹیوشن ہے پاکستان میں اگرچہ پہلے بہت مقبول نہیں تھا کمرشلائز ہونے سے پہلے لیکن تھیٹر کے کچھ اداکار اسٹیج کے اداکار جنہیں ہم کہتے ہیں وہ میسر تھے تو ڈرامے کے لیے ان کی خدمات حاصل کی گئیں علاوہ ریڈیو کے آرٹسٹوں کی اور اس طرح ٹیلی ویژن جو تھا وہ ریڈیو کے اثر سے شروع میں نہیں نکل سکا پاکستان کا خاص طور پہ اگر آپ نیوز بلٹن دیکھیں تو پاکستان ٹیلی ویژن کے نیوز بلٹن میں اور ریڈیو پاکستان کے نیوز بلٹن میں صرف اتنا فرق آپ کو نظر آئے گا کہ ٹیلی ویژن کی خبروں میں خبریں پڑھنے والے کی شکل نیوز ریڈر کی شکل بھی آپ دیکھتے ہیں نیوز کوریج لائیو کلپنگس کے حوالے سے ابھی پاکستان ٹیلی ویژن پہ بہت کم ہے پرائیویٹ چینلز نے اس کا سلسلہ شروع کیا ہے لیکن پی ٹی وی کے جو نیوز کوریج ہے اس میں زیادہ سٹریس ابھی تک خبریں سنانے پہ ہے خبریں دکھانے پہ نہیں ٹیلی ویژن شام کے میڈیم کے طور پہ ہمارے یہاں شروع ہوا تھا جاپانی کمپنی جس نے ٹیلی ویژن شروع کیا تھا وہ لاہور میں کوئی چھ سو ٹیلی ویژن سیٹ لے کے آئے تھے جو انہوں نے مفت پبلک پلیسز پہ لگائے تھے ایسی جگہ پہ جہاں بہت سے لوگ اسے دیکھ سکیں تاکہ لوگ ایک دفعہ متعارف ہو جائیں ٹیلی ویژن سے انہوں نے بعض پارکس میں جہاں لوگ گھومنے پھرنے جاتے تھے وہاں ٹیلی ویژن سیٹ لگائے بعض بڑے ہوٹلوں کی لابیز میں ٹیلی ویژن سیٹ لگائے اخبارات کے دفاتر میں بھی بعض اخبارات کو بھی ٹیلی ویژن سیٹ دیے اور اس طرح انہوں نے یہ اس میڈیم کو پاکستان میں پاپولر کرایا اور ایک طویل عرصے تک حکومت پاکستان کی طرف سے ٹیلی ویژن سیٹس کی درامت پر پاکستان میں کسی قسم کا کوئی ٹیکس یا ڈیوٹی نہیں لگائی گئی تو ٹیلی ویژن سیٹ بہت سستے یا بہت معمولی قیمت پہ مقابلتاً دستیاب ہو جاتے تھے اور ملکوں کے مقابلے میں پاکستان میں کیونکہ اس پہ کوئی ٹیکس یا ڈیوٹی حکومت نے نہیں لگائی تھی تاکہ وہ پاپولر ہو جائیں جہاں تک لائیو ٹیلی کاسٹ کا تعلق ہے وہ کافی عرصے بعد شروع ہوئی ورنہ یہ جو تین اسٹیشن تھے ڈھاکے کا لاہور کا اور کراچی کا یہ اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنے فیلڈ میں جہاں جہاں تک ان کی ٹیلی کاسٹ پہنچتی تھی وہاں کے لیے وہ اپنے پروگرام خود کرتے تھے اور کیونکہ فیسلٹیز تھوڑی تھیں بہت زیادہ ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹ بھی نہیں تھی اس لیے کم از کم ففٹی پرسینٹ پروگرام جو ہیں شروع میں وہ ریکارڈڈ پروگرام دکھانے پڑتے تھے کیونکہ اسٹوڈیو بہت زیادہ نہیں تھے فیسلٹیز ریکارڈنگ کی نہیں تھی تو عام طور پہ یہ ہوتا تھا کہ جب ایک پروگرام کے لیے اسٹوڈیو استعمال کر لیا آپ نے تو دوسرے پروگرام کے لیے جتنی دیر اسٹوڈیو تیار ہوتا تھا اتنی دیر کوئی ریکارڈڈ پروگرام دکھایا جاتا تھا جو عام طور پہ باہر کی جو ٹیلی ویژن کمپنیز ہیں امریکہ اور انگلستان کی ان سے برائے نام قیمت پہ یا بہت سے کیسز میں بغیر قیمت کے بھی ڈونیشن کے طور پہ بھی وہ پروگرام پاکستان کو مل جاتے تھے تو ٹیلی ویژن ان کو استعمال کرتا تھا اس گیپ میں جب وہ دوسرے پروگرام کے لیے اپنے اسٹوڈیو کو تیار کرتی تھی اس طرح اس دور میں انگریزی کے پروگرام ان کی پرسنٹیج بہت زیادہ تھی تقریباً ففٹی پرسینٹ کافی عرصے تک انگریزی کے پروگرام چلتے رہے دوسری جو خامی ہمیں نظر آئی ایک کمی ٹیلی ویژن کے پروگرامس میں وہ کمی اب کوئی گزشتہ ایک سال سے یعنی 2003-4 میں اس کمی پہ قابو پانے کی کوشش کی گئی ہے لیکن بہت عرصے تک ٹیلی ویژن نے واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ پالیسی رکھی پروگرامس کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو کہا تھا ریڈیو کے حوالے سے کہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے فیڈریشن اس ملک کو کہتے ہیں جس میں ایک سے زائد ریاستیں یا صوبے ہوتے ہیں جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو پاکستان کے پانچ صوبے تھے اب آج کل بنگال کے بنگلہ دیش بن جانے کے بعد مشرقی پاکستان کے نکل جانے کے بعد ہمارے یہاں فیڈریشن سے اب چار صوبے ہیں پاکستان کے ان چاروں صوبوں کی زبان بھی اپنی اپنی ہے ان کا کلچر بھی اپنا اپنا ہے ان کا طرز زندگی بھی اپنا ہے تھوڑا بہت لباس میں بھی فرق ہے کھانے پینے کے بھی شوق مختلف ہیں مختلف علاقوں کے تو یہ تمام چیزیں ایک دوسرے کو معلوم ہونی چاہیے تھی ہونی چاہیے کسی بھی قوم میں سالیڈیرٹی کے لیے یونٹی کے لیے یہ ضروری ہے کہ پوری قوم اپنے ملک میں موجود تمام کلچرل ٹریڈ سے واقفیت رکھتی ہو یہ پتا ہو پاکستان کے لوگوں کو پاکستان کے عوام کو کہ یہاں صرف ایک ہی زبان پنجابی پشتو یا بلوچ بلوچی یا سندھی یا اور جتنی زبانیں پاکستان میں بولی جاتی ہیں سرائکی ہے شینا ہے بروہی ہے کہ یہ نہ پتہ یہ نہ سمجھیں وہ کہ صرف یہی زبان ہے جو ہم بولتے ہیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی اور زبانیں بھی ہیں ان کا لٹریچر بھی ہے اور ان کا اپنا ایک کلچرل اور ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی ہے یہ کام میس میڈیا بہترین طریقے سے کر سکتا ہے اور اسے کرنا چاہیے میس میڈیا مختلف علاقے کے لوگوں کو مختلف کلچر کو فالو کرنے والے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے پاکستان کے میس میڈیا نے یہ کلام زیادہ نہیں کیا ریڈیو کی پالیسیز بھی واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ پالیسیز تھیں کہ اگر لاہور ریڈیو ہے تو وہ پنجابی میں پروگرام کرے گا اردو اور انگریزی کے علاوہ اگر پشاور کا ریڈیو ہے تو وہ پشتو میں پروگرام کرے گا اردو کے علاوہ کراچی کا ریڈیو ہے تو وہ سندھی میں پروگرام کرے گا اردو کے علاوہ اور کوئٹے کا ریڈیو ہے تو وہ بلوچی میں پروگرام کرے گا اردو کے علاوہ ان چاروں صوبوں کو ایک دوسرے کی زبان اور ایک دوسرے کے کلچر اور ایک دوسرے کے معاشرتی پس منظر سے متعارف کرانے کا کام ہمارے میس میڈیا نے نہیں کیا اس میں اخبارات بھی شامل ہیں کیونکہ اخبارات بھی مختلف صوبوں سے شائع ہوتے ہیں ایک ہی اخبار کے ایڈیشنز جو ہیں وہ کراچی سے کوئٹے سے پشاور سے لاہور سے شائع ہوتے ہیں لیکن ان اخبارات میں دوسرے شہروں یا دوسرے صوبوں کے بارے میں بہت کم معلومات ہوتی ہیں تو اس طرح میں کمیونیکیشن کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے یا ریسرچر ہونے کی حیثیت سے ہی کہہ سکتا ہوں آپ سے کہ نیشنل انٹیگریشن کے لیے میں اس میڈیا کو جو کام کرنا چاہیے تھا یا جو کام وہ کر سکتے تھے وہ کام انہوں نے خوش اسلوبی سے نہیں کیا اور ٹیلی ویژن پہ ہم اس لیے ذمہ داری اور ریڈیو پہ زیادہ ڈالتے ہیں کہ یہ دونوں میڈیا جو ہیں یہ حکومت کی ملکیت ہیں تو حکومت کے فرائض میں شامل ہے فرائض میں شامل تھا ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کہ وہ قوم میں ایک نیشنل آئیڈینٹی اور ایک یونٹی پیدا کرنے کے لیے مختلف علاقوں کے مختلف کلچر کے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لائیں اور ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانتے ہوں ماہرین یہ سمجھتے ہیں کمیونیکیشن کے کہ ٹیلی ویژن اس سلسلے میں بہت مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے کیونکہ ویژول میڈیم ہے آپ ڈرامے کے ذریعے سے آپ ڈسکشنس کے ذریعے سے آپ ڈاکومینٹری فلمس کے ذریعے سے یا اور دوسرے پروگرامس کے ذریعے سے جن کو انفرٹینمنٹ کہتے ہیں کہ جس میں انفارمیشن بھی ہوتی ہے انٹرٹینمنٹ بھی ہوتی ہے اس کے لیے آج کل ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے انفرٹینمنٹ کی انفارمیشن پلس انٹرٹینمنٹ تو اس میں یہ کام بہت آسانی سے کیا جا سکتا ہے کہ مختلف علاقے کے لوگوں کو ان کے مسائل کو بیان کر کے ان کی پرابلمس کو ان کی خوشیوں کو ان کے لٹریچر کو تاریخ کو بیان کر کے ایک دوسرے سے متعارف کر کے ایک دوسرے کے قریب لایا جائے یہ کام ویسے تو سارے میس میڈیا کا ہے لیکن ٹیلی ویژن کو کیونکہ ہم سب سے افیکٹو میڈیم سمجھتے ہیں کمیونیکیشن کا اس کے لیے پڑھا لکھا ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اس میں کیونکہ ویژولس بھی ہیں اس لیے وہ فیس ٹو فیس کمیونیکیشن کے قریب تر ہے اس لیے زیادہ افیکٹو ہے اخبار کے مقابلے میں یا ریڈیو کے مقابلے میں اور اس کا امپیکٹ بھی زیادہ ہوتا ہے ماہرین نفسیات کے یہ کہتے ہیں جو انسانی نفسیات پہ ریسرچ کرتے ہیں کہ ریٹینشن جو ہے کسی بھی پیغام کی دماغ میں محفوظ رہنا کسی پیغام کا وہ میکسیمم ہوتی ہے جب کوئی چیز آپ سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں سب سے کم ہوتی ہے جب آپ صرف سنتے ہیں اس سے زیادہ ہوتی ہے جب آپ صرف دیکھتے ہیں اور سنتے نہیں لیکن جب آپ دیکھتے بھی ہیں کسی چیز کو اور اس کے ساتھ سنتے بھی ہیں تو اس کی ریٹینشن سب سے زیادہ ہوتی ہے اس کے بارے میں ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ وہ تقریباً پچہتر فیصد سے اور اسی فیصد تک وہ بات لوگوں کے ذہن میں محفوظ ہو جاتی ہے جو وہ دیکھتے بھی ہوں اور سنتے بھی ہوں جس کو آڈیو ویژول کہتے ہیں ہم اسی لیے آڈیو ویژول جو ہیں ان کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے کچھ باتیں سمجھانے کے لیے ریڈیو کے حوالے سے اور اخبار کے حوالے سے ہم نے یہ بات بھی کی تھی کہ ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن کے لیے اس میڈیا کو استعمال کیا جا سکتا ہے تو ٹیلی ویژن کو ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن کے لیے بہت افیکٹولی استعمال کیا جا سکتا ہے اور تمام دنیا کرتی ہے پولیٹیکل پرپزز کے لیے بھی کیا جاتا ہے ٹیلی ویژن کو بہت افیکٹولی استعمال پالیسی آبجیکٹیوز حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور خود ملک کے اندر لوگوں کو ڈیولپمنٹ کی اہمیت بتانے کے لیے اور ان کے رویے چینج کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے بہت افیکٹولی اور کیا جاتا ہے مثلاً ویکسینیشن ہے بچوں کی جس سے وہ بیماریوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں ٹیلی ویژن پہ اس کے اشتہارات اور کیمپین بہت مؤثر ہوتی ہے اسی طرح پاپولیشن کا مسئلہ پاکستان کے لیے بہت اہم ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اس پہ بہت مؤثر طریقے سے پرسویٹ کیا جا سکتا ہے پیغامات دیے جا سکتے ہیں لوگوں کو جو پاکستان کے کلچر اور پاکستان کے معاشرے کے جو معاشرتی روایات ہیں اس کے مطابق بھی ہو سکتی ہیں انوائرمنٹ کی پرابلم کے بارے میں بہت آسانی سے ٹیلی ویژن کے ذریعے سے سمجھایا جا سکتا ہے کہ صفائی کی اہمیت کیا ہے درختوں کی اہمیت کیا ہے جنگلات کو کس طرح محفوظ رکھنا چاہیے اور ایکو سسٹم کو کس طرح برقرار رکھنا چاہیے زندگی کے دوسری جو پہلو ہیں جو معاشرے کو پازیٹیولی تبدیل کر سکتے ہیں ان کے بارے میں ڈرامے کے ذریعے سے فلم کے ذریعے سے ڈسکشنس کے ذریعے سے اور میسیجز اشتہارات کی صورت میں ہوں یا پبلک سروس میسیجز ہوں ان کے ذریعے سے بہت آسانی سے لوگوں تک اپنی بات مؤثر طریقے سے پہنچائی جا سکتی ہے فرض ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیلی ویژن ایک ایسا میڈیم ہے جس کو معاشرے میں پازیٹو تبدیلیوں کے لیے بہت مؤثر طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے اور اس میں مزید گنجائش موجود ہے کہ اس کو اس طرح استعمال کیا جائے کہ بہت جلد وہ تبدیلیاں معاشرے میں نظر آنے لگیں جن تبدیلیوں کی خواہش ماہرین معاشیات کو یا سماجیات کے ماہرین کو جن تبدیلیوں کی خواہش ہے کہ کسی طرح معاشرے میں یہ مثبت تبدیلیاں آ جائیں یہ کام ٹیلی ویژن بہت آسانی سے کر سکتا ہے خاص طور پہ صورت میں جبکہ لٹریسی پرسنٹیج کی پرابلم ہمارے یہاں موجود ہے اس سلسلے میں جو پروگرام پاکستان ٹیلی ویژن دکھاتا ہے اس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا میجر پورشن جو ہے وہ کیونکہ انٹرٹینمنٹ پہ مبنی ہے اس لیے وہ پروگرام جو دراصل انٹرٹینمنٹ کے لیے بنائے جاتے ہیں ان کے ذریعے سے بھی پیغام دیا جا سکتا ہے لوگوں کو معاشرتی تبدیلیوں کا ڈرامے کے ذریعے سے معاشرتی تبدیلی کا پیغام دیا جا سکتا ہے ٹیلی فلمز کے ذریعے سے معاشرے میں تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں اور جو میسیجز ہیں پبلک سروس میسیجز یا ایڈورٹیزمنٹس ان کے ذریعے سے بھی یہ کام ہو سکتا ہے کوئی بھی ایسا میسج کوئی ایسا پیغام جس کو زیادہ مؤثر طریقے سے لوگوں تک پہنچانا مقصود ہو اس کے لیے ہم ٹیلی ویژن کو استعمال کر سکتے ہیں اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں ہوتا استعمال استعمال ہوا ہے بہت افیکٹو استعمال ہوا ہے انیس سو چونسٹھ سے آج تک مگر اس میں بہت سی گنجائش موجود ہے اس کو مزید بہتر طریقے سے استعمال کرنے کی انیس سو چونسٹھ سے لے کے اکیسویں صدی تک ٹو تھاؤزینڈ فائیو تک ٹو تھاؤزینڈ فور میں کیا کرتا رہا ویژن ٹو تھاؤزینڈ تھری میں کیا کیا یہاں تک کس طرح پہنچا کس کس سٹیج سے گزرا اور کیا تبدیلیاں آئیں اس کی پالیسیز میں اس پہ ہم اپنی آئندہ کی ڈسکشنز میں بات کریں گے اس پہ غور کیجیے گا ٹیلی ویژن کے مؤثر ذریعہ ہونے پہ اور اس کے استعمال پہ کہ اس کو مزید کس طرح امپروو کیا جا سکتا ہے اس کے استعمال کو یہ سب غور کرنے کی بات ہے مجھے امید ہے کہ آپ اس پہ غور کریں گے ہم اگلے اپنی ڈسکشن میں مزید اس پہ روشنی ڈالیں گے کہ ٹیلی ویژن کو دنیا کس طرح استعمال کر رہی ہے اور ہم اس سلسلے میں اور مزید ترقی کس طرح کر سکتے ہیں